اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے یاترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو